سامنے ہے اور نبی جو بات کہیں کرامت ہے معجزہ ہے یہ جنت دیکھی یہ وہ نہیں ہے ایک لوٹے میں پورا تالاب آ گیا یہ وہ کرامت نہیں ہے رابیہ بسری سمندر میں نماز پڑھ رہی تھی قبلہ معلوم نہیں تھا اٹھ کے پہنچ گیا خانے خوابہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے چالیس دن تک فجر کی اور تعجد کی نماز پڑھنا ضروری ہے نہ تقبیر چھوٹی نہ چھوٹے اور نہ تعجد کی نماز چھوٹے خود بیان کرتے ہو اللہ کا ولی بننے کے لیے شرط چالیس دن تک ایک بھی تاجد کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے پھر کوئی عورت ولی اللہ بن سکتی ہے چالیس دن تک نماز پڑھ سکتی ہے چالیس دن تک بیچاری وہ تحجد کی نماز پڑھ لے گی قضا نہیں کرے گی خود فصلیں من گھڑت منصوبے بناتے ہو اور خود بیچارے ڈائنامائٹ کرتے ہو سمجھ میں نہیں آتا جنتا میں نے جنت دیکھی کس نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کیا دیکھی جنت اور جنت ہی نہیں رائی تو فیحا کو تو بڑے بڑے میں نے ڈال دیکھے لٹکتے ہوئے پھل فروٹ لٹک رہے تھے اس کے اندر جھکے جا رہے تھے میرے منہ تک آ رہے تھے کتوبہ دانیا جھک رہے تھے وہ پھل میرے پاس ہب بوہا اس کے دانے اتنے بڑے بڑے تھے اس کے پھل اتنے بڑے بڑے تھے جیسے کدو کے بڑے بڑے پھل اتنے بڑے بڑے پھل ارے ہوگا بیر اتنا بڑا اب غور کیجئے پھل سیب اتنا بڑا کہتے اس کے پھل لوکی کدو کے بڑے بڑے دانے کی طرح تھے آرد ان اتنا والا منہا اللہ کے نبی فرماتے میں نے جو آگے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا تو میں نے اس ارادے سے بڑھایا تھا کہ میں ایک پھل توڑ لوں اور کھاؤں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں تو آنا میں نے اس لیے آگے ہاتھ بڑھا دیا تھا تاکہ میں ایک پھل توڑ لوں اور جیسے ہی میں نے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا تاکہ میں جنت کے اس پھل کو توڑ کے کھاؤں انستاخر فستاخر تو جب میں نے ہاتھ بڑھایا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل نے مجھ سے کہا انستاخر آئے محمد پیچھے ہٹ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نبی پیچھے ہٹ جاؤ کوئی بھی جنت کا پھل کھانے کی اس دنیا میں تمہیں اجازت نہیں نہیں نہیں ابھی آگے نہ بڑھاؤ اپنے ہاتھ کو میری طرف وہی کی گئی انستاخر پیچھے ہٹ جاؤ فستاخر میں پیچھے ہٹ گیا میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا جو تم نے دیکھا ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ پیچھے کیا تو میں نے ہاتھ پیچھے اسی لیے کر لیا تھا کہ میرے پاس وہی آ گئی کہ ہاتھ پیچھے کر لو میں نے پیچھے ہاتھ کر لیا اب کیا ہوا جنت کا پھل تو نہیں کھا سکا لیکن جب میں نے ہاتھ پیچھے کیا فرائی تنار تو میں نے جہنم کو دیکھا کیا کہا اللہ کے نبی نے جب میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا فرائی تنار تو میں نے جہنم کو دیکھا اور جب مجھے جہنم کی آگ جلتی ہوئی دکھائی دی فبینا و بینی میں نے اپنے اور تمہارے درمیان بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی جہنم کی ہمارے اور تمہارے بیچ میں جہنم بھڑک رہی تھی پھر آپ نے فرمایا اس جہنم کی آگ کی اتنی روشنی ہو رہی تھی کہ لکم یہاں تک کہ میں نے اس جہنم کی آگ کی روشنی میں اپنے اور تمہارے سائے دیکھے اتنی لمبی حدیث بیان کرنے کا مقصد کیا ہے سایہ دکھانا ہے آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا نور مانتے ہو مانتے رہو ہمیں بشر کہنے حق ہے ہمیں دیتے رہو ہم تم سے کچھ نہ کہ ہم سے نہ کہو لیکن یہ نہ کہنا کہ سایہ نہ تھا یہ حدیث موجود ہے اب سایہ بھی ماننا اور اس کے باوجود بھی اگر تم نور کہنے کا دعویٰ کرتے ہو تو ہمیں تم سے کوئی اعتراض نہیں ہے ہم اختلاف پیش نہیں کرنا چاہتے لیکن چونکہ یہ بات ہمارے عوام کے ذہنوں پر بیٹھی کہ نبی کا سایہ نہیں تھا اس لیے میں دور کرنا چاہتا ہوں اس عقیدے کو سنیے رائے تو فی و ذلکم میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا اپنا بھی تمہارا بھی پھر کیا ہوا اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا میں نے تو فاؤما تو میں نے تمہیں اس سے ہٹانا چاہا میں نے تمہیں جہنم سے ہٹانا چاہا کہ کوئی میرا ساتھی جہنم میں گر نہ جائے جہنم کی آگ میں جل نہ جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فاؤما تو میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ ہٹ جاؤ میں نے تمہیں ہٹانے کے لیے اشارہ کرنا چاہا تو فوراً آواز آئی الیہ میری طرف وہی کی اقر رحم اے نبی ان صحابیوں کو اپنے ماننے والوں کو مومنوں کو جہنم کے پاس کھڑا رہنے دو کوئی فرق نہیں کوئی وجبات نہیں اقرہم ہوں ٹھہرا رہنے دو جہنم کی آگ تمہارے ان ساتھیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی رہنے دو آپ اشارے سے ان کو ہٹاؤ نہیں دور نہ کرو کھڑا رہنے دو جہنم کی آگ کے پاس میں نے پوچھا کیوں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیوں فرمایا آئے نبی اس لیے جہنم کی آگ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی ان کا اسلم تب اسلم آپ بھی اسلام لائے یہ بھی اسلام لائے وہ حاجر تو حاجر آپ نے بھی ہجرت کی اور ان لوگوں نے بھی ہجرت کی وہ جاہد تو وہ آپ نے بھی جہاد کیا اور ان لوگوں نے بھی جہاد کیا جیسے جہنم آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی ویسے ایسی جہنم کی آگ تمہارے ماننے والوں کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گی وہ لوگوں حدیث پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں اللہ کی قسم سیرت رسول کے اس واقعے میں اس کو بھی لے لینا کہ اللہ کے نبی بشر ہیں انسان ہیں اور اللہ نے کہلوا بھی دیا قل انما انا بشر مثلکم اے نبی ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دو یہ کہہ بھی دو کہ میں بشر ہوں بشر ہوں اور بشر کا اعلان کیسے کرو مسلکم کہہ کر مسلکم کہ جیسے تم ہو ویسے میں ہوں ہاں لوگ کہتے ہیں کہ بڑا بھائی کی طرح مانتے ہو نہیں بڑا بھائی حالانکہ قرآن میں تو یہ لفظ بھی موجود ہے وہ عَادٍ اخاہم شعیبن ہے نا اور ہم نے آد کی طرف اور ہم نے قوم آت کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا ہم نے ویلا اے سمود اس طریقے سے اخاہم ان کے بھائی اے شعیب کو بھیجا کئی مدین میں شعیب کی بات کی جا رہی اور سب کے ساتھ لفظ بھائی لگایا جا رہا ہے ہے نا ویلا دن اخوہم اور ہم نے آج کی طرف ان کے بھائی اور پھر نبی کا نام لیا جا رہا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ اگر کوئی بھائی کہہ دے لیکن میرے بھائیوں کیا میں واقعی نبی کو بھائی کی طرح سمجھتا ہوں یہ سقیدے کو میں صاف کر دوں ابھی میں نے کہا اللہ کے نبی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ بس اتنا کہہ دو کہ عرش پہ خدا ہے اور فرش پہ مصطفیٰ ہے ابھی میں نے کہا اور اسی لیے میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بعد دوسرا مقام کسی کا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کا ہے اور ساری مخلوقات کے اندر اگر سب سے اونچا کس کسی کا درجہ ہے تو وہ حسن حسین کے نانا کا ہے فاطمہ کے باپ کا ہے عائشہ کے شوہر کا ہے عبداللہ اور آمینہ کے لال کا ہے اس کے علاوہ اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن ہاں انسانیت میں آنکھ پیر ہاتھ چہرہ سر لیٹرین پیشاب پیخانے کھانے پینے میں آپ انسان تھے ہماری طرح بشر تھے لیکن مقام و مرتبے میں ہم کتنا بلند مانتے ہیں آپ نے دیکھا ہے یہ رات ہے نا رات کا سوا گیارہ بج رہا ہے آپ ذرا اندازہ لگائیے گا یہ بھی رات ہے کل بھی رات آئے گی جتنا گھنٹہ آج ہے اتنا ہی گھنٹے کی رات کل ہوگی پرسوں بھی اتنے ہی گھنٹے کی رات ہوگی جمعہ سنیچر اتوار سب اسی گھنٹے کی رات ہوگی اور یہی راتیں گزرتے گزرتے گزرتے گزرتے رمضان آ جائے گا رمضان میں بھی راتیں آئیں گی رمضان میں پانچ راتیں ہوتی ہیں طاق جاگنے والی ان میں ایک طاق رات ہوتی ہے جو اللہ کہتا ہے مجھے میرا بندہ اس رات میں اس حصے میں اس گھڑی میں اس ساتھ میں عبادت کرتا ہوا اگر مل گیا تو ہم اس کو کتنا ثواب دیں گے ایک ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب نہیں لئی القدر خیر من الف شہر ایک ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب نہیں وہ رات ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے خیر کا خیر من الف شہر اس سے بھی زیادہ بہتر ہے میرے بھائیوں رات ہونے میں کیا فرق ہے ذرا بتانا وہی رات آج ہے وہی تین سو پچپن راتیں ہیں انگریزی کے حساب سے تین سو پینسٹھ راتیں ہیں لیکن آپ ذرا اندازہ لگاؤ تین سو پچپن راتوں میں وہ رات بھی ہے اور آپ جتنے گھنٹے کی یہ رات ہے اس سے پہلے والی اتنے ہی گھنٹے کی وہ رات ہے اس میں بھی آدمی سو رہا ہے اس میں بھی سو رہا ہے لیکن رات ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق ہے سورج ڈوبنے کے بعد یہ بھی رات شروع ہوئی اور وہ بھی رات شروع ہوئی تو رات ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تین سو پچپن راتوں کا وہ مقام ہی نہیں ہے جو القدر کا ہے للت القدر خیر من الفشار آج بھی آپ تقریر سن رہے ہیں لیکن اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس رات کے جاگنے کا ثواب ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر تو جس طریقے سے رات ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے اسی طریقے سے انسان ہونے میں نبی میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن جس طریقے سے فضیلت میں وہ رات سب سے اونچی ہے اسی طریقے سے فضیلت اور مقام میں محمد و رسول اللہ کا درجہ بھی بہت اونچا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں دن سنیچر بھی ہے اتوار بھی ہے سوموار بھی ہے منگل بھی ہے بدھ بھی ہے چوبیس گھنٹے آج ہے چوبیس گھنٹے جمعے کے دن میں بھی ہوتے ہیں بتاؤ میرے بھائیو چوبیس گھنٹے کی سنیچر چوبیس گھنٹے کا اتوار چوبیس گھنٹے کا سوموار چوبیس گھنٹے کا جمعہ لیکن جو درجہ تم جمعے کو دیتے ہو کیا سنیچر اتوار کو بھی آپ نے وہ درجہ دیا نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دن ہونے کے اعتبار سے کیا فرق ہے آپ کہیں گے دن ہونے کے اعتبار سے تو برابر ہے لیکن جمعے کی فضیلت ہے بس وہی تو اعتراض ہے آپ کا وہی تو ہمارا جواب ہے دن ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے سریچر کو بھی بارش ہو سکتی ہے جمعے کو بھی بارش ہو سکتی ہے دن ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے فارق صرف ہے تو فضیلت کا ہے جو جمعے کے دن کی فضیلت ہے وہ فضیلت سنیچر و اتوار کی نہیں ہے ایسے ہی انسان ہونے کے اعتبار سے محمد رسول اللہ میں اور ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے فرق اگر ہے تو فضیلت کا اور نبوت کے درجے کا فرق ہے اور اس درجے نے اس فضیلت نے آپ کو اتنا اونچا بنا دیا کہ اللہ کے بعد اگر سیکنڈ مقام کسی کا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کا ہے پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان سات آسمان ہے لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا آسمان کون سا ہے ساتواں کیونکہ اللہ کا عرش بہت قریب ہے ساتویں آسمان سے میرے بھائیوں جنتیں بھی ساتھ ہیں لیکن سب سے اونچی جنت کون سی ہے جنت الفردوس ہے میرے بھائیوں جس طریقے سے سات جنتوں میں سب سے اونچا مقام جنت الفردوس کا ہے جس طریقے سے ساتوں آسمانوں میں سب سے اونچا مقام ساتویں آسمان کا ہے جس طریقے سے بارہ مہینوں میں سب سے اونچا مقام رمضان کا ہے سیم اسی طریقے سے انسان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں لیکن جس طریقے سے رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے جس طریقے سے جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے جس طریقے سے ساتواں آسمان سارے آسمانوں کا سردار ہے جس طریقے سے جنت الفردوس ساری جنتوں کی سردار سردار ہے جس طریقے سے للت القدر ساری راتوں کی سردار ہے اسی طریقے سے امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ساری مخلوقات کے سردار ہے بس ہم سے زیادہ نبی کے ماننے کا دعویٰ کرو گے کس سے بیان کرو کہو محبت یا محمد سینا تو ٹھوکو محمد کہا اور جب وقت آئے تو کہہ دو یا غوث اعظم محبت کا دعویٰ یہ نہیں ہے میرے بھائی محبت کے دعوے کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں آئے ہے کیا کہا کھڑے ہو گئے ایک جگہ میں گیا تھا ہمارے بھائیوں نے جلسہ ہی کرایا تھا بدائیوں میں کھڑا ہو گیا سب کھڑے ہو گئے سلاۃ وسلام یا رسول اللہ میں بیٹھا رہا بعد میں ان لوگوں نے کہا مولانا آپ نے بڑا اچھی تقریر کی ہے لیکن ایک بہت بڑی غلطی کی آپ نے ہم نے کہا کیا غلطی کی کہ آپ نے سلام نہیں پڑھا میں نے کہا میں نماز میں پڑھ کے آیا تھا عشاء میں بولا کیا ہم نے کہا جو آپ نے یہاں پڑھا وہ میں نے نماز میں پڑھا ہے آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی اس لیے آپ پڑھ رہے ہوں گے ہم نے نماز کے اندر پڑھا ہے بولا ہم نے تو پڑھا وسلام یا رسول اللہ تم نے یہ کہاں پڑھا نماز میں ہم نے کہا سلام علیہ اللہ وبرکاتہ یہ کیا ہے السلاۃ وسلام علیکم یا رسول اللہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ سلاۃ وسلام السلام رسول آپ پر اور یہی تو میں نے بھی کہا تھا سلام یا نبی سلام آپ پر بولا یہ تو نہیں پڑھا تم نے ہم نے کہا تم نے میڈ ان انڈیا پڑھا ہم نے میڈ ان عرب پڑھا تم انڈیا والے درود پہ خوش ہو جاؤ ہمیں تو جناب محمد و رسول اللہ کا سکھایا ہوا پسند ہے کہنے لگے نہیں نہیں یہی پڑھو ہم نے کہا ہم نے بیٹھ کے پڑھا تم نے کھڑے ہو کے پڑھا ہمارے نبی نے ہمیں بیٹھ کے بتایا تم نے کھڑے ہو کر ایجاد کر لیا بولے ارے نہیں میں تو اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں کہ اللہ کے نبی آ جاتے ہیں جہاں سلام پڑھا جاتا ہے ہم نے کہا لو صاحب اللہ کے نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہو یا نہیں کہنے لگا ہاں ہم نے کہا جب مانتے بھی ہو تو آنے کا کیا سوال کہنے لگا سلام پڑھا جاتا ہے وہاں آتے ہیں ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سلام نہیں پڑھا جاتا وہاں سے غائب رہتے ہیں بھائی تم نے سلام پڑھا نبی آ گئے عقل سے ذرا تھوڑی دیر کے لیے مجھے بتاؤ چلو میں نے مان لیا میں کھڑا ہو گیا میرے بھائیوں بڑے پیار سے کہتا ہوں گالی جس کو دینا ہو دے دے ہمارے نبی اکرم نے گالی نہیں بتائی ہو قرآن نے کہا دو سبھی رب کا بالحکمہ حکمت سے بلاؤ لوگوں کو ہم تمہیں بڑے پیار سے اپنا بھائی سمجھ کے بلاتے ہیں ذرا آؤ تو صحیح اور غور سے بتاؤ کہ جب ہم نے السلام علیہ کا سلاۃ وسلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑھا تبھی نہ اللہ کے نبی آئے تو تم خود بتاؤ کہ جب تم آج کھڑے ہوئے ہو سلاۃ و سلام پڑھ کر کے نبی آ گئے اب یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے تم نبی کو حاضر مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے کہو مانتے تھے تب بھی پھنسے نہ کہو تب بھی پھنسے اگر کہتے ہو کہ ہاں مانتے تھے تو میرا سوال یہ ہوگا کہ پھر پہلے کیوں نہیں کھڑے ہوئے اور اگر کہتے ہو کہ نہیں حاضر نہیں تھے ابھی آئے تو پھر تم ایک منٹ ہی حاضر مانتے ہو تیئیس گھنٹے انسٹھ منٹ تم ہمارے وہابیوں کی طرح رہتے ہو غور کرنا تم تیئیس گھنٹے نبی کو حاضر نہ مانو تو گستاخ نہیں ہم چوبیس گھنٹے اگر حاضر نہ مانے تو ہم گستاخ ہم کافر فیصلہ کر لینا ہاں اگر یہ کہو کہ نبی چوبیس گھنٹے حاضر و ناظر رہتے ہیں تو آئے لوگوں پھر میرا حکم ہے کہ پھر تمہارے لیے حرام ہے کہ نبی حاضر ہوں اور تم رات میں سو جاؤ تمہارے لیے حرام ہے کہ نبی حاضر ہوں اور تم کاروبار میں لگ جاؤ اگر حاضر ہیں تو پھر کاروبار کیسا کھڑے رہو کہنے لگے میری تو لٹیا ڈوب جائے گی ہم نے کہا چھوڑو ایک اور بات بتاؤ کہ تم نے کہا سلا تو السلام علیکم یا رسول اللہ کہنے لگے ہاں ہم نے کہا نبی آ گئے اوہو کیا فیصلہ کیا ہم نے کہا اسی وقت اگر ہم اٹاوا میں اپنے یہاں پڑھنے لگے السلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ اسی وقت دلی اور بمبئی اور کلکتہ میں بھی پڑھا جانے لگے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کس کی محفل میں جائیں گے کہنے لگا کہ او ہو واقعی تم کم عقل ہو ہم نے کہا کہ میری عقل بڑھاؤ کیا کہتا ہے کہ جس طریقے سے ٹیلی ویژن میں ایک ہیرو کی تصویر پورے ہندوستان میں پہنچ جاتی ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی سارے گھروں میں اور سارے جہاں میلاد پڑا جاتا وہاں پہنچ جاتے ہیں ہم نے کہا اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی نبی کی مثال بھی دے رہا تو ٹی وی میں آنے والی تصویر سے میرے بھائیوں کل آپ کے یہاں کون سا ہیرو آ رہا تھا بیمار پڑ گیا سونیل دت چلو آج اس کی مثال تو میں دیتا ہوں سنیل دت ایک ہیرو ہے ہجڑا ہیرو اگر آپ یقین کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی کوئی پکچر ہوگی اگر وہ پکچر دے دی جائے تو پورے ہندوستان میں بتائیے وہ تصویر اوریجنل سنیل دت ہوگا یا ڈپلیکیٹ آپ کا جواب یقیناً یہی ہوگا کہ ڈپلیکیٹ اوریجنل ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا اوریجنل ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا وہ ہیرو ہے وہ کون بنے گا کروڑ پتی والا دنیا اس کو دیکھنے کے لیے ترستی ہے ایک جھلک اس کی تصویر ڈپلیکیٹ تو دیکھا ہے لیکن اوریجنل نہیں اگر آپ کے دھلیا میں آ جائے تو دھلیا کا سارا مسلمان دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے گا کیونکہ اوریجنل آیا ہے ڈپلیکیٹ میرے بھائی ہر جگہ پہنچ سکتی ہے تصویر لیکن اوریجنل نہیں پہنچ سکتا اب ہمیں یہ بتاؤ کہ ہر ہر گھر میں محمد اور رسول اللہ جو حاضر ہوتے ہیں وہ ڈپلیکیٹ ہیں یا اوریجنل اگر کہتے ہو اوریجنل تو اللہ کی قسم سب سے بڑی توہین ہے کہ اوریجنل ہر جگہ نہیں پہنچتا جو نبی زندگی میں اوریجنل رہا مکے سے مدینہ نہ پہنچ سکا یا مکے میں رہ کر مکہ اور مدینہ ہر جگہ نہ دکھائی دیا وہ مرنے کے یا انتقال کے بعد ہر جگہ کیسے جا سکتا ہے اور کہو نہیں وہ ڈبلیکیٹ ہر گھروں میں آتا ہے تو ڈبلیکیٹ تصویروں کی حیثیت کیا ہوتی ہے آج فلمی اداکار کا فوٹو آیا کسی ہیروئن کا فوٹو آیا آج لوگوں نے پیپر میں پڑھا کل پیپر پھاڑا پیروں کے نیچے سے وہ تصویریں ہیرو ہیروئنوں کی روندی جا رہی ہیں یا اس میں دال چاول کی اور نمک مرچ کی پڑیا باندھ کے دی جا رہی ہے اور گھروں میں پیروں کے نیچے وہ روندی جا رہی ہے وہ لوگوں بتاؤ تم نے نبی اکرم کو ڈپلیکیٹ مانا اگر ڈبلیکیٹ مانا تو کیا تمہارے نظروں میں میرے نبی کی یہی حیثیت ہے کہ اس کو پیروں سے روندا جائے کیا اس کی یہی حیثیت ہے کہ اس کو ہر جگہ پیروں سے کچلا جائے ہو ہو مثال دیتے ہو لیکن نقلیں بھی نہیں ہوتی تمہاری ہو لوگوں کان کے پردے کھول کر آج ایک بات سن لینا اور میرا مشورہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کو مدینے سے بلا سکتے ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ میرا نبی مدینے چھوڑ کر تمہارے پاس آ گیا کیونکہ اس کو رات بھر تمہارے انتظار میں جاگنا پڑتا ہوگا اور یقیناً جاگنا پڑتا ہوگا کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ دس بجے تم میلاد پڑھو ہو سکتا ہے کہ بارہ بجے بھی پڑھو ہو سکتا ہے کہ دو بجے بھی تم کہہ دو علیکم یا رسول اللہ اور ایسا ہوا ہے کہیں دس بجے کہیں بارہ بجے کہیں دو بجے اور میرے بھائی ہو میرا نبی بیچارہ انتظار کرتا ہوگا کہ کب میرے امتی کی دعوت آ اور میں چلا جاؤں کیا مجال کہ تو سلام پڑھے اور میرا نبی مدینہ میں بیٹھا رہے یعنی میرا نبی تمہارا غلام ہے تم میرے نبی کے غلام نہیں ہو تم اپنے میرے نبی کو اپنے گھر بلاؤ گے میرے نبی کے یہاں جانے کی تمہیں ہمت نہیں ہے دس بجے چاہو تو دس بجے بلا لو بارہ بجے چاہو تو بارہ بجے بلا لو دو بجے چاہو تو دو بجے بلا لو کیا مجال میرے نبی کی کہ تمہاری محفلوں میں نہ آئے وہ لوگو جب نبی کو مدینہ سے بلا سکتے ہو تو ایک بات سن لینا آج کے بعد کبھی اجمیر نہ جانا بدایوں نہ جانا کیونکہ جب مدینے والا مدینہ چھوڑ کر بغیر پاسپورٹ کے آ سکتا ہے بغیر ویزے کے آ سکتا ہے تو اجمیر والے اور بدایوں والے بھی آ سکتے ہیں صرف سلام کو چینج کرنا ہے یا رسول اللہ کی جگہ یا غوث اعظم کہنا ہے صرف اتنا کہہ دینا السلام و السلام علیکہ یا غوث اعظم السلام و السلام علیکہ یا خواجہ غریب نواز اجمیر والا بھاگتا ہوا تمہارے گھر چلا آئے گا اور جب وہ چلا آئے تو وہیں پر کہہ کہہ دینا کہ پیر صاحب مجھے بیٹا بیٹی دلوا دو یہی چادر چڑھا دیتا ہوں اور لوگو اللہ کی قسم تمہارا کرایہ بچ جائے گا کتنا بہترین اصول میں تمہیں بتا رہا ہوں لیکن تمہارے دنیا کے مولوی ٹھیکے دار اس بات کا فتبہ نہیں دیں گے وہ کیا کہیں گے مدینہ سے تو آ سکتا ہے لیکن اجمیر سے نہیں آئے گا کیوں اجمیر سے اگر ہر گھر میں آنے لگا تو میرے پیٹ کی توندے موٹی کیسے ہوں گی بریانی کی ڈیگیں کیسے ملیں گی چکن اور مٹن کیسے ملے گا اس لیے میرے بھائیوں یہ دعوت نہیں دے سکتے اپنے گھر میں ان کو نہیں بلا سکتے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اتنی دور جانے کی کیا ضرورت سات مرتبہ چکر لگاؤ آج میرے کا حج ہو جائے گا واہ رے کسوٹی مفتی ہوں تو ایسے ہوں ایک آدمی ٹرین میں مل کے کہتا ہے یہ تو بھابھی لگ رہا کہہ رہا مولانا آپ نے اوپر نیت باندھ دیا بھابھی لگ رہا ہم نے کہا بھابھی رکابی بھی ہم نہیں جانتے بول کے پوچھنا کیا جاتا ہے پوچھنا یہ چاہتا ہوں مردے سنتے ہیں یا نہیں ہم نے کہا اللہ میرے پیچھے کیوں پڑا ہے قبرستان میں جا کے بات کر کے دیکھ لے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے پتا چل جائے گا کیا کہتا ہے قبرستان میں جاؤں بولتے ہیں ہیں کیا ہم نے کہا کیوں سنتا ہوگا ہوگا تو بولتا بھی کہ نہیں نہیں سنتے لیکن بولتے نہیں ہم نے کہا کیوں مرنے کے بعد سننے کی طاقت باقی رہتی ہے کان کی زبان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے کہا نہیں نہیں حدیث میں آیا کہ مردے سنتے ہیں ہم نے کہا بھائی حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ مردے بولتے ہیں بولا نہیں یہ تو نہیں آیا ہم نے کہا وہ بھی نہیں آیا بولا نہیں یہ آیا ہے سنتے ہیں ہم نے کہا یہ بھی آیا ہے کہ بولتے ہیں بولا وہ تو آیا ہی نہیں ہم نے کہا یہ بھی نہیں آیا بولا میں دکھا دوں تو میں نے کہا اور میں دکھا دوں تو بولا میں مان لوں گا میں نے کہا میں بھی مان لوں گا بولا دکھاؤ کہاں ہے مردے بولتے ہیں ہم نے کہا پہلے تو دکھا سوال تو نے کیا پہلے تو بتا کہ کہاں سنتے کہنے لگا بخاری شریف کی حدیث مانتے ہو ہم نے کہا سب سے پہلے بتاؤ تو کہنے لگا حدیث میں ہے کہ جب تم مردے کو لے کے چلتے ہو جنازے کی نماز پڑھا کر کے چلتے ہو قبرستان کی طرف تو نیک مردہ ہوتا ہے تو کہتا کہ مجھے جلدی لے چلو قبرستان کی طرف اور برا مردہ ہوتا ہے تو کہتا ہائے افسوس مجھے لے کے کہاں جا رہے ہو اس کے بعد میں جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اتار کر جب مٹی دی جاتی ہے جب تم مٹی دے کر واپس چلتے ہو تو مردہ کیا کہتا ہے تو واپس چلتے ہو اور مٹی دے کر جب واپس لوٹتے ہو تو بخاری کے الفاظ ہے کہ مردہ تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا سنتا ہے ہے دیکھو صاحب کہ نہیں سنتا ہے مردہ جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے ہم نے کہا میرے بھائی سننے کی بات تو بعد میں آئی بولنے کی بات پہلے گزر گئی اور تو نہیں پڑھا اور خود تجھے خیال نہیں لگا کہاں بولتے ہیں ہم نے کہا پھر سے حدیث پر کہنے لگا جب قبرستان پہ جنازہ دینے کے بعد مردے کو لے کے چلتے ہو تو مردہ نیک ہوتا تو کہتا ہم نے کہا دیکھ کہہ رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے کہ نہیں کہ مجھے جلدی لے چلو اور برا مردہ ہوتا تو کہتا ہائے میری تباہی مجھے کہاں لے جا رہے ہو فرشتے مجھے کچھ لیں گے زمین قبر کی مجھے دبائے گی کہتا ہاں یار بولنا بھی ثابت ہے ہم نے کہا پگڑی اتار بولا کیوں ہم نے کہا تاکہ پسینہ پوچھ لے اور دماغ میں کچھ ٹھنڈک پہنچ جاؤ قبول کر لے اس بات کو کہنے لگا کہ مردے سن بولتے تو ہیں لیکن اس کا بولنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے ہم نے کہا ہاں مردے سنتے ہیں لیکن اس کا سننا ہماری سمجھ میں نہیں ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہنے لگا بولنے کا تعلق برزخی زندگی سے ہم نے کہا سننے کا تعلق بھی برزخی زندگی سے یہ کیا مرنے کے بعد بولنے کا تعلق برزخی زندگی سے ہو ہو سننے کا تعلق دنیاوی زندگی سے ایک چیز یہ کہ ایک ٹانگ وہاں کی ایک ٹانگ وہاں کی یہ کیا بات کر رہے تو کہنے لگا کہ مولانا تمہاری بات اللہ کی قسم میرے سو پرسینٹ سمجھ میں آ گئی لیکن مانوں گا نہیں ہم نے کہا کیوں کہنے لگا میرے باپ دادا جو کہتے آئے کرتے آئے وہی کروں گا ہم نے کہا جس نے باپ دادا کو نبی بنا لیا ہو پھر اس کو کیا سمجھایا جائے کافری نے مکہ بھی یہی کہتے تھے روش نہ رہیں گے وہ لوگ والدین کے مذہب کو گولی مارو فاطمہ کے باپ کا مذہب چلے گا اس کے علاوہ کسی کا مذہب نہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا پوچھتا ہے آئے ابو جان گھر میں کیا بنایا ہے کہا کہ کدو ہری والی جو لمبا لمبا ہوتا لوکی جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں فرمایا کیا بنایا ہے کہا کدو اللہ کے نبی کو کدو اتنا پسند تھا کہ گوشت کے اندر کدو زیادہ ہوا کرتا تھا گوشت کم اور اللہ کے نبی اسی لوکی کدو کے ڈیلے تلاش تلاش کے کھایا کرتے تھے بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی کہ کدو بڑا پسند کرتے تھے لیکن حضرت عمر فاروق سے ان کا بیٹا کہنے لگا کیا پگا فرمایا کدو ناک سکوڑ لی ناک چڑھا لی چہرہ پھیر لیا یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے جیسے بیٹے نے لوکی کدو کے نام سے منہ چڑھایا اور کہا یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے جاؤ میں اپنی خالہ کے یہاں جا رہا ہوں کھا لوں گا میں کسی کے یہاں جا رہا ہوں کھا لوں گا حضرت عمر فاروق نے کمر سے تلوار نکالی سے اور اپنے بیٹے کی گردن پر تلوار رکھ دی کہا ہے میرے بیٹے لوکی کھاتا یا نہیں تلوار دیکھی باپ کی عادت معلوم تھی دوبارہ اگر کہہ دیا نہیں تو جانتا ہے کہ میرا باپ کتنا سخت ہے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بیٹا ہے یا کوئی اور کہا ابو جان کھا رہا ہوں کہا بیٹے آج تو کہہ دیا کہہ دیا سن یہ لوکی کھانا میرے نبی کی سنت ہے اور میں نے اپنے نبی کی کو آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی کہ ڈھیلے لوکی کے کدو کے تلاش کر کر کے منہ میں رکھ لیتے تھے اور جس نے میرے نبی کی سنت کے کھانے سے انکار کیا اللہ کی قسم خواہ وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو ہم یہ سمجھیں گے کہ محمد کی غذا سے سنت سے نفرت کر رہا ہے اور سنت سے نفرت کرنے والے کی کھوپڑی میرے سامنے شریر سے جڑ کر نہیں رہ سکتی بیٹے آج کہہ دیا کہہ دیا آئندہ کبھی کدو کھانے سے انکار کیا میری تلوار ہوگی تیری گردن بس اتنا سن لینا میں یہ نہیں دیکھوں گا یہ میرا بیٹا ہے بلکہ دیکھوں گا محمد کی سنت سے نفرت کرنے والے کی گردن کٹ رہی ہے یہ تھا مقام میرے بھائیوں اس نبی کی سیرت اور اس نبی کی سنت کو اپناؤ ہر معاملے میں نبی کی بات آئے تو یہ نہ دیکھو کہ میرے مولوی نے یہ بات کہی یا نہیں کہی بلکہ مولوی تمہارا جو کہے وہ دیکھو کہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے نبی کی بات کو مولوی اور بزرگوں کی باتوں پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا بلکہ بزرگوں کی پیروں کی ولیوں کی اور مولویوں کی باتوں کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم سے ثابت ہے یا نہیں فرمایا کل امتی الجنت اللہ منابا میری میری پوری امت جنت میں جائے گی لیکن وہ داخل نہیں ہوگا جس نے انکار کیا صحابہ نے کہا اللہ کے نبی انکار کرنے والے کون فرمایا مانتانی دخل الجنہ جو میری اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا وہ مناسانی فقط دبا جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا یہ ایک صحابی ہیں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں ہمارا نوجوان اگر تلاش کرو تو شاید دو چار مل جائیں ہمارا نوجوان بھی سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے وہ سونے کی انگوٹھی جس کے بارے میں بخاری کے الفاظ ہے جس مرد نے سونے کو اپنے اوپر استعمال کیا جب تک وہ سونا اس کے جسم پہ رہتا ہے وہ جہنم کا انگارہ بن کر بھڑکتا ہے اس کے جسم پر آئے نوجوانوں وہ انصاری صحابی بھی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے اللہ کے نبی نے اس سونے کی انگوٹھی کو دیکھا آج ہمارا نوجوان بھی سونے کی انگوٹھی پہنے ہیں فرق اتنا ہے کہ وہ لوگ خرید کر پہنتے تھے آج ہمارا نوجوان بھگ منگنی انگوٹھی پہنتا ہے بس فرق اتنا ہے کہ وہ خرید کر پہنتے تھے یہ بھیک میں ملی ہوئی پہنتا ہے وہ اپنے پیسوں سے خریدتے تھے اور یہ بیچارہ سسرال کے مال پر لڑکی کے باپ اور ماں کے یعنی ساس کے مال پر مرتا ہے اور فخر کرتا ہے ہیرو ہونڈا چلا رہا ہے اسکوٹر والے کو دیکھ کے چڑھا رہا ہے بے غیرت اس کا اسکوٹر پچیس ہزار کا ہے اس نے اپنے حلال کمائی سے خریدا ہے غیرت تو پچپن ہزار کی موٹر سائیکل پہ سوار ہو رہا ہے اور تو فخر کر رہا ہے یہ نئی گاڑی پر بھگ منگنی گاڑی پر تو فخر کر رہا ہے لڑکی کے باپ نے مجبوراً تجھے دی ہے کیونکہ وہ جانتا تھا نہیں دوں گا تو ڈولی نہیں سجے گی اور اگر بغیر موٹر سائیکل کے شادی کہیں کر رہا ہے تو لڑکا قاعدے کا نہیں مل رہا ہے صرف قاعدے کا لڑکا اس نے خریدا ہے تو موٹر سائیکل کا لالچ دے کر اور اس موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بے ایمان فخر کر رہا تجھے فخر کرنے کا کوئی حق نہیں نئی نویلی بیوی بی بیچاری پیچھے بیٹھی ہے چلو کہاں چل رہے ایکسیبیشن نمائش لگی ہے ہمارے ہندو بھائی اور زیادہ فخر کرتے ہیں ماں نے کہا بیٹا کوئی مندر ملے تو آشیرواد ضرور لے لینا نئی نویلی بیوی بی پیچھے بیٹھی اسی کی اسپیڈ پہ گاڑی چل رہی ہے نیا ہے بیچارہ نوجوان ہے نقشے بازی ہے فخر ہے لیکن دونوں ہاتھ چھوڑ کے چلانے کی ہمت نہیں کیونکہ جانتا ہے کہ رام رام ستیہ نہ ہو جائے نمائش میں بھی جلدی پہنچنا ہے ایکس کیا بولتے ہیں اس کو ایکسیلیٹر اس پہ ہاتھ بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے سامنے ہنومان جی کا مندر منہ پھول آئے پیچھے دم لگی ہوئی ہے اچھا خاصا انسان ہائے ہائے کسی کے دس ہاتھ بنا دیے کسی کے دس چہرے بنا دیے کسی کی جیب نکال دی اور کسی کے پیچھے پوچھ لگا دی اور لوگوں اگر آج اللہ کے نبی نے فوٹو کھینچنا اور تصویر بنانا جائز کیا ہوتا تو اللہ کی قسم لوگوں نے محمد رسول اللہ کی تصویر کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہوتا آج سمجھ لو کہ فوٹو کھینچنا اور تصویر بنانے کی کتنی مذمت اللہ کے نبی نے کی آج کے اس دور میں سمجھ لو کہ اللہ کے نبی نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تھا فوٹو کھینچنے کو حرام قرار دے کر ورنہ آج لوگ نبیوں کی اور صحابیوں کی تصویروں کو بگاڑ دیتے ہیں بلکہ بگاڑنے والوں نے تو یہاں تک بگاڑ